ایمان کی وجہ میں بیٹھنے کا اللہ کے نبی نے جو طریقہ بتایا ہے جس کو صحابہ نے امت کے سامنے رکھا ہے کہ ہم ایمان کی مجلسوں میں دین کی باتوں کو سننے کے لیے اتنا مل مل کر بیٹھتے تھے کہ اگر ہمارے سرو پر چادر بساری جائے تو ان چادر میں جھول نہیں پڑتی تھی اس لیے میرے بھائیوں سنت یہ ہے جتنا ہم سنت کی رعایت کے ساتھ اللہ کی بات کو سنیں گے اتنا اللہ کے دین کی باتوں کا نور اللہ ہمارے دلوں میں اتارے گا اس لیے ہمارے جو بھائی دور دور بیٹھے ہیں وہ اپنی جگہ سے آگے آ جاؤ بزور دین کی بات سنانے کے لیے فرما دیتے عہدر المبر ممبر کے قریب آ جاؤ ہاں ہم بھی ممبر کے قریب آئے تخت کے قریب آئے آگے آؤ بیچ میں جگہ نہ چھوڑو بیچ میں جگہ چھوڑنا اپنے دشمن شیطان کے لیے جگہ دینے کے معنی ہیں اپنے اپنے شیطان اپنے دشمن کو پھر اپنے پاس جگہ نہ دو مل مل کے بیٹھ جاؤ شیطان تو ایمان والے کی نماز کو بھی نہیں چھوڑتا حدیث میں یوں آتا ہے کہ اگر دو مسلی دو نماز پڑھنے والے صف میں اگر اپنے دونوں کے بیچ میں ذرا بھی جگہ چھوڑتے ہیں تو شیطان ان کے بیچ میں ایسے گھستا ہے جیسے بکری کا چھوٹا بچہ تھوڑی جگہ ملتی ہے تو گھس جاتا ہے یہ حدیث میں اللہ کے نبی کا فرمان ہے اور ان نمازوں کو پھر نماز میں بس لاتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ یعنی وہ یہاں آیا ہے تمہارا ساتھی آیا ہے ہاں کہ ابھی ہم نہیں مانتے جا ہی رہے تو چلو ہم بھی ساتھ چلیں گے اب وہ ہمیں شدت کے خلاف بہتائے گا دور بٹھائے گا بات تو آ جائے گی میں مائک لگائے تو بس بات تو وہاں تک سنا ہی دے گی لیکن سنت کے خلاف بیٹھنے کی وجہ سے میرے دوستو ہماری ہماری جو ہمیں جو نفع اور فائدہ ہونا چاہیے نہیں ہوگا بلکہ پرانے پاک میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھائی تو او ہوتا دلو پیارے نبی اگر یہ لوگ آپ کی اطاعت کریں گے تو ہدایت پا لیں گے اس لیے ہمیشہ دین کی بات کو سننے کے لیے آگے بیٹھنا چاہیے مل کے بیٹھنا چاہیے آ جاؤ آ جاؤ ابھی اڑ جاؤ گھر چھوڑا ہے دکان چھوڑا چھوڑی کاروبار چھوڑا اللہ کے دین کے لیے تھوڑا منڈپ میں ذرا بیٹھ گئے اور چھوڑ کے آ جائے جاؤ سنت پر عمل کرنے کی نیت کرو گے تو سنت کا سواب ملے گا آ جاؤ اور ہماری اس محنت کا مقصد تو بھائی یہی ہے کہ ہر مسلمان کی زندگی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں آ جائیں آپ کے طریقے پہ ہمیں زندگی گزارنا آ جائے جو اللہ کو پیارا ہے آپ کا طریقہ ہاں آ جاؤ مسلمان کہتے ہیں ماننے والے کو مسلمان کا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 لیے کہ دنیا کے ہر انسان کی کامیابی کا مدار اسی پر ہے جو دنیا میں ایمان اور ایمانی زندگی کے ساتھ گزارے گا زندگی اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے کہ اللہ اس کی زندگی کو خوشحال بنا دے گا قرآن پاک میں اللہ کا فرمان ہے وہ نامن اثار ہم نہ ان وہ مومن فرن حیل نہ وہ حیاتن طیبہ ورن ہوگا نہ ہوں آسلما کا نوی عمل ہوں کہ دنیا میں جو بھی مرد عورت اپنے ایمان کو بناتے ہوئے وہ ایمان کو زندگی میں دل میں داخل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو ایمان ایمانی زندگی بنا کر زندگی گزاریں گے صالح ہے امن صالح یہی ہے کہ ایمان کا تقاضا ہے ایمان کا تقاضا ہر ہر ایمان والے سے یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کے ہر کام کو اللہ کے حکم کے مطابق اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کے اوپر مطابق اللہ کو راضی کرنے کے لیے انسان وہ عمل کرے گا وہ نیک عمل قرار دیا جائے گا زندگی کے ہر کام میں کاروبار ہے تو کاروبار میں اللہ کا حکم نبی کا طریقہ اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے آدمی کاروبار میں لگے گا تو اس کا یہ کاروبار بھی اس کے لیے ایک عمل ہوگا اللہ کی عبادت کر لیا جائے گا اور اس پر اللہ تعالی شان ہو اپنے جتنے وعدے ہیں وہ وعدے پورے کرے گا زمین و آسمان سے برکتوں کے دروازے کھولے گا ہاں اور اللہ تعالی شاہ ہو جو ہیں اسے دنیا میں بھی چین سکون کی زندگی دے گا اور یہ مبارک زندگی گزارتے گزارتے یہ دنیا سے جب جائے گا تو موت کا دن اس کا خوشی کا دن ہوگا ہاں جیسے عید کے دن آدمی ایک دوسرے کو خوشی کے ساتھ ملتے ہیں نا ایسے ایمان والا جب ایمان اور ایمان کی حالت میں ایمانی زندگی گزارتا ہوا دنیا سے جائے گا تو اسے اللہ کی ملاقات کی خوشی ہوگی اللہ کی ملاقات کی خوشی میں جائے گا یہ ہاں۔ حدیث بہن المو تو جسر یوسف الحبیب عید الحبیب کہ موت ایک پل ہے پل ہوتا ہے نا ایک جیسا ایک جگہ سے دوسری جگہ پلا دیتا آدمی کو ہاں کیسے موت ایک پل ہے جس پل سے عبور کر کے آدمی اپنے محبوب اللہ سے ملاقات کرے گا والے کی جب موت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہو کر اس کی موت کے وقت میں رحمت کے فرشتوں کو بھیجتا ہے اور ملک الموت اس ایمان والے کو موت کے وقت میں جنت دکھاتا ہے کہ دیکھو یہ جنت ہے وہاں تمہیں جانا ہے تو ایمان والے کی روح جب وہ جنت کی نظارے دیکھتی ہے تو اندر پھڑکتی ہے کہ میں جلدی چلی میں جلدی پہنچ جاؤں ہاں ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے امی جان نے ایک بات فرمائی کہ حضور آپ جو فرماتے ہیں کہ جو ایمان والا اللہ کی ملاقات کو پسند کرے گا اللہ اس کی ملاقات کو پسند کرے گا اور اللہ کی ملاقات تو موت کے بغیر تو ہوگی نہیں اور مرنا تو کسی کو پسند نہیں ہے مرنے سے بھائی گھبراتا ہے تو پھر کیا ہوگا ہمارا تو حضور پاک علیہ ساتھ عائشہ یہ بات نہیں ہے بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ جب ایمان والے کی روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت پہنچتے ہیں تو ملک الموت اس کے اور جنت کے درمیان کے تمام پردے ہٹا دیتے ہیں اور اسے پہلے جنت دکھا دے گے دیکھو یہ جنت ہے اس میں یہ کیلوں کے درخت ہیں بغیر کانٹے والی بیریاں ہیں یہ ہے یہ جن یہ علمان ہیں تمہیں وہاں جانا ہے جب ایمان والے کی روح یہ تمام جنت کی نعمتیں دیکھتی ہیں تو اس کی روح ایک دم یعنی اللہ یعنی اللہ کی ملاقات کے لیے پھڑکتی ہے کہ میں کب چلی جاؤں تو جب ایمان والا موت وقت میں اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے تو اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے میرے بندے آ جا اور یہ تو بات میں تو صاف ہے کہ ہمیں دنیا میں ہمیشہ رہنا نہیں ہے مرنا تو ہر ایک کو ہے دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو موت کا انکار کرے چاہے وہ ایمان والا ہے نہ ہو ہاں دنیا کا ہر انسان اس بات کو کہتا ہے کہ مجھے تو مرنا تو ہے ہی دنیا کے تمام انسان کوئی بھی ہو مسلمان ہو غیر مسلم ہو سب یہ بات ایک زبان سے کہتے ہیں کہ بھائی موت تو آنی ہے ہر آدمی کو مرنا ہے انسان دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آیا اس کو اللہ نے رہنے کے لیے کہاں جا رہے ہو وہ مجھے کیا مجھے اللہ تھا کہ یہاں رب میں یہ جب سے یہ تمہارے ہاتھوں میں موبائل آئے ہیں نا تب سے مسلمان دین کے تو کام کا رہا نہیں قرآن سے ہی پڑھنے بیٹھتا ہے اب موبائل جیب میں ہوتا ہے اب قرآن سے ہی پڑھ رہا ہے نہ ہم جیب میں ہلا تو یہ ہلتا ہے قرآن سے تلاش چھوڑ دیتا ہے نماز میں نماز میں یہ ٹو ٹو بولا کہ اس کا یہاں سے دل بھر گیا میرے بھائیوں دوسری ایک بات کا اتفاق سب کا ہے کہ جو دنیا سے مر کر جائے گا دنیا یہیں چھوڑ کے جائے گا کوئی لے کے جائے گا ارے بولو نہیں جائے گا دنیا میں سے کچھ نہیں جائے گا یہ تو اللہ کا اللہ کا احسان انسان پر ہے ہے کہ اللہ نے ایمان والوں کے لیے اپنے نبی کے ذریعے فرمایا کہ انہیں کفن دے دیا کرو کفن پہنا کے بھیجو اس کا شرط ہے ننگا مت بھیجو ورنہ کچھ نہیں انسان دنیا پیدا ہوتا ہے نا تو من مٹھی پیدا ہوتا ہے یہ کچھ لے کے آیا اور جب مرتا ہے تو یوں جاتا ہے یہ کوشش لے کے نہیں جا رہا ہاں کتابوں میں آتا ہے سکندر جو پوری دنیا کا مالک اللہ نے جس کو بنایا تھا اس کی جب موت کا قریب آیا تو اس نے موت کے وقت کہا کہ دیکھو جب میں مر جاؤں تو میرے دونوں ہاتھ جنازے کے باہر نکال دینا تاکہ دنیا کے انسان سوچے کہ یہ پوری دنیا کا مالک خالی ہاتھ جا رہا ہے کچھ لے کے نہیں جا رہا اور تیسری ایک بات یہ ہے کہ دنیا کا ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ انسان دنیا سے اپنے اعمال ساتھ لے کے جائے گا عمل میں سے کوئی چیز چھوڑے گا نہیں اور دنیا میں سے کوئی چیز لے کے جائے گا نہیں جی۔ اچھے اعمال تو ساتھ جائیں گے برے اعمال تب بھی ساتھ جائیں گے نیک اعمال والا جب دنیا سے جاتا تو لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں بڑا بھلا آدمی تھا ہاں اور برے اعمال کرنے والا جاتا ہے تو لوگ اس کے پیچھے برائی کرتے ہیں چور تھا یہ تھا سات امال جاتے ہیں اس لیے حضور بال سعد السلام نے ایک مرتبہ اپنے اپنی امت کو اور وہ صحابہ کو مثال دے کے سمجھایا کہ آدمی اور آدمی کے رشتے دار اور اس کا مال اور اس کے اعمال یہ تین چیزوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی کے تین بھائی ہوں یہ حدیث میں مثال ہے ایک آدمی کے تین بھائی ہوں جب اس نے اسے موت کا قریب آیا تو اس نے موت کے وقت میں ایک بھائی کو بلایا اور بھائی سے کہا کہ بھائی تو دیکھتا ہے میں زندگی بھر تمہارے ساتھ رہا تمہارے جو کچھ مجھ سے ہو سکا کیا اور اب میری موت کا قریب ہے تو میری کیا مدد کرے گا تو وہ بھائی کہتا ہے کہ میرا تیرا معاملہ تو موت تک ہے جب موت زندگی ہے وہاں تک تیرے پاس ہو جب تیری موت آئے گی تو تو اپنی جگہ میں اپنی جگہ ہوں میں اور کچھ نہیں کر سکتا تو حضور نے فرمایا یہ اس کا بھائی یہ اس کا مال ہے آدمی جب مرنے کے قریب ہوتا ہے سکرات میں تو لوگ سکرات کا وقت شروع ہونے کے ساتھ اس کے جسم پر جتنی چیزیں ہوتی ہیں وہ نکالنا شروع کر دیتے ہیں انگوٹھی منگوٹھی سب اور جتنے رشتے دار ہوتے ہیں اس کے وہ انتظار میں ہے کہ اب اس کا ورثہ مجھے ملے گا وہ مار کسی اور جگہ جاتا ہے اس نے دوسرے بھائی کو بلایا کہ بھائی پہلے بھائی کا جواب تو تم نے سن لیا تو میری کیا مدد کرے گا تو دوسرا بھائی کہتا ہے کہ بھائی زندگی میں میں تو تیری خدمت کروں گا تو بیمار ہوگا تو دوا کے لیے داخلہ لے جاؤں گا اور تیری خدمت کروں گا اور جب تم مر جائے گا تو تجھے قبر تک پہنچا دوں گا یہ میں کر سکتا ہوں باقی تیری اور کوئی نہیں کر سکتا حضور نے فرمایا یہ اس کا بھائی اس کے رشتے دار ہیں رشتے دار ہیں اگر بھلے رشتے دار ہوں تو تو بھائی دوستو وہ خدمت بھی کرتے سب کرتے ہیں ورنہ کون کچھ نہیں آتا ہے ہاں، ہم نے ہمارے دیکھا ایک مالدار تھا اس کی ماں بیمار ہوئی تو بیمار ماں کو دواخانے داخل کرنے کا ڈاکٹر نے کہا تو دواخانے میں داخل کرنے سے پہلے سوچتا ہے کہ اس کے پاس رہے گا کون میں رہوں گا نہیں سوچتا چنانچہ ایک عورت کو اس نے تیار کیا کرائے پر کتنا تو میں تنخواہ دوں گا اور تو میرے ماں کے پاس دواخانے میں رہنا اور ماں کو داخل کیا اس کے پاس اس کو رکھو تو اس کو تو ہو سکتی ہی نہیں کہ یہ اس کے رشتے دار ہے اس نے تیسرے بھائی کو بلایا کہ تو میرا ساتھ میری کیا مدد کرے گا تو اس نے کہا میں زندگی میں تیرے ساتھ رہوں گا آدمی جہاں بھی جاتا ہے اس کے امر اس کے ساتھ ہوتے ہیں ہاں اور اس کے عمل کے اعتبار سے لوگ اس کو دیکھتے ہیں کہ بھلا آدمی ہے اس کو اپنے گھر میں ٹھکانا دو کہ میں تیرے ساتھ رہوں گا سفر میں ہزر میں گھر میں سب اور جب تم مرے گا تب بھی تیرے ساتھ رہوں گا اور قبر میں تیرے ساتھ رہوں گا اور حشر میں تیرے ساتھ رہوں گا یہاں تک کہ جنت میں داخل ہونے تک میں تیرے ساتھ ہوں پھر حضور نے فرمایا اس کا تیسرا بھائی ہے عمل بتاؤ ان تین بھائی میں کون سا بھائی اچھا پہلے دو دو کسی کام کے نہیں عملی ہی یہی بہتر ہے ہر جگہ وہی کام آئے گا حضور نے یہ مثال دے کر اپنی امت کو سمجھا سوچ لو تم کون کون سے بھائی کو ساتھ لے کے جاؤ گے اور کس بھائی کو تم گئے کرے ہو عمل کو کتنا تم اپنا وقت دے رہے ہو اس میرے بھائی اے بیٹے یہ راستہ نہیں اب یہیں سے نکل جا کہاں جا رہا ہے بیٹھ بیٹھ گھر سے تو یہاں کی میں آیا ہے اب گاڑی کی کیوے لینے آئے گا گاڑی کی کیا آنا سال میں ایک مطلب اجتماع ہوتا ہے اس میں آپ اس میں بھی تمام مگن میری اس اطمینان سے بات سنتے نہیں ہو تم لوگ یہ تو خوشی کی بات ہے ہمارے اس سفر میں ہم نے دیکھا ہر ضلع میں نوجوان ہمارے بہت سے متوجہ رہے نوجوانوں کا مجمع بہت زیادہ ہوتا ہے یہ بہت خوشی کی بات ہے لیکن جوان آئے ہو تو پھر پوری فکر کے ساتھ رہو یار شروع بات تو فرمایا صاحبانے کے ہو تو یہ پہلے اگلے دو تو کوئی کام کے نہیں ہے عملی ہمارا ہمارے کام کا ہے تو یہ دنیا میں اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے عمل کرنے کے لیے کیا کرنے کے لیے بولو عمل عمل بناؤ اچھے عمل بولے ملو حدیث قرآن میں کیا اللہ میاں بولے ملو فص اللہ عمل و رسول کہ عمل کرو عمل تمہارے عمل کو اللہ دیکھے گا اللہ کا رسول دیکھے گا تمہارے امان اور ایمان والے بھی تمہارے امر کو دیکھیں گے ہم اور آپ کسی سے کوئی معاملہ کرنا چاہتے تو کہتے بھائی کیسا آدمی ہے عمل دیکھتے ہیں ایماندار ہے ہاں، اپنی لڑکی کا نکاح کسی بچے سے کرنا چاہتے تو اس کا مال پیسہ پہ نہیں دیکھتے لوگ اس کا کیریکٹر کیسا ہے ان کا کیریکٹر اس کے خاندان کا کیریکٹر کیسا ہے بہت مال والا ہے بھائی معلوم چور ہے جیسا کام کیا نہیں اب تو لکھپتی کا بیٹا ہے کروڑپتی کا لیکن جگاری ہے کوئی دے گا کوئی لڑکی دے گا بولو نہیں دے گا عمل دیکھے جاتے ہیں ہم اپنے کاروبار میں بھی آدمی کے کیریکٹر دیکھتے ہیں کہ بھائی کیسا آدمی ہے ایماندار کون ہے اللہ قرآن میں یہی کہہ رہا ہے آپ کہیے ان سے عمل کرو عمل اللہ تو تمہارے عمل کو دیکھے گا اگر تیرے تمہارے اعمال نیک ہوں گے تو اللہ اس نیک عمل کے بدلے میں تمہیں دنیا میں خوشگوار زندگی دے گا زندگی میں سکون دے گا چین دے گا گھر میں ہمارے گھروں میں ہماری زندگی میں بھی بچوں کی زندگی میں نیک عمل ہے نماز ہے روزہ ہے تلاوت ہے خدا کی مخلوق کے ساتھ اخلاق برتنا ہے پڑوسی کی پڑوسی کے کام آنے کے جذبے ہیں یہ امان ہیں تو ان اعمال کو پڑوسی بھی دیکھ کر یہ کہیں گے ہمارے پڑوسی بہت اچھے ہیں حاجی صاحب ہمارے حاجی صاحب رات کے رات کے اندھیرے میں بھی ہماری کوئی ضرورت ہو تو پوری کرتے ہیں عمل دیکھتے ہیں اللہ بھی عمل دیکھتا ہے نیک عمل پر خدا زندگی خوشحال بنا دے گا ہاں ہاں اور یہ اللہ جو ہے وہ دنیا اپنے پاس رکھتے نہیں ہیں جتنے اور یہ اللہ ہے ان کی کوئی پراپرٹی دنیا میں نہیں یہ جتنی پراپرٹیاں ان کے نام پر ہیں وہ وقت ہی ہیں بادشاہوں نے سب نے انہوں نے اپنے پاس کچھ رکھا نہیں وہ تو دنیا آتی وہ خدا کے نام پر خرچ دیتے تھے کہ ہمیں کیا کرنا ہے ہمارے ہمارے بزرگوں کی واقعات میں ہیں ایک بزرگ نے اپنے کپڑے جو پہنتے تھے وہ اپنے خادم کو دے دیے کہ میں نے تجھے ہدیہ دے دیا اور اب میں تیرے پاس سے مانگ کر پہنوں گا کہ مرنے کے بعد وہ تیرے ہی ہیں عمل ہے عمل اللہ عمل کو دیکھتا ہے اب اللہ اللہ والوں کی زندگی کتنی پیاری زندگی ہوتی ہے ابھی تو قبروں میں سوئے سے محبت ہمیں یہاں ابھی ہے ہاں اللہ والوں کے نام رکھتا ہے آدمی اپنے بچوں کے موین الدین تو الدین کون ہے کہ اللہ والے ہیں حضرت خواجہ الدین چشتی رحمت اللہ علیہ اجمیر شریف میں سوئے ہوئے ہیں اللہ والے ہیں تو میرے بچے کا نام مہیو رکھوں گا میں کوئی اپنے بچے کا نام فرون رکھتا ہے بولو کوئی رکھتا کیوں فرون تو اللہ کا دشمن ہے اس کا کون نام رکھے عمل بگڑا ہوا اس کا ایمان نہیں اس کے پاس ایمان زندگی نہیں ہے کوئی قانون نہیں رکھتا سمجھدار آدمی دنیا میں جو گناہ کے کام کرتے ان کے نام بھی کوئی رکھتا نہیں دوستو دنیا کی یہ زندگی عمل بنانے کی زندگی ہے مال بنانے کی زندگی نہیں ہے مال تو چھوڑ کے چلا جائے گا مرے گا تو عمل بنائے گا تو ساتھ لے کے جائے گا کتابوں میں آتا ہے جو آدمی قرآن پاک کی تلاوت زیادہ کرتا ہے اور قرآن پاک بہت زیادہ پڑھتا ہے تو جب یہ مرے گا تو قرآن شریف جو ہے ایک حسین خوبصورت نوجوان کی شکل میں اس کے ساتھ قبر میں جائے گا اور جب لوگ اسے دفن کر کے جائیں گے تو یہ اندر میت جب میت جو ہے وہ پوچھے گا تو کون ہے تو میں وہ قرآن شریف ہوں جس کو تو دنیا میں تلاوت کیا کرتا تھا اب آج سب نے تجھے چھوڑ دیا میں تیرے ساتھ قبر میں رہوں گا آدمی کو تنہا رہنا آدمی گھبراتا ہے کمرے میں اکیلا ہو تو کوئی ساتھ ہو تو قبر میں اس کو اس کا مونس ہوگا یہ قرآن شریف ہاں آدمی کے جو امان ہیں اس کے قبر میں ساتھ جائیں گے حدیث میں آتا ہے جب آدمی قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو اس کی نماز اس کے دہویں طرف اس کا روزہ بائی طرف اس کی زکات اور سب کا خیرات سر کی طرف اور اللہ کے دین کے لیے اور نیک اعمال کے لیے جو چلا ہے وہ قدم اس کے پیر کی طرف اور اللہ کے دین پر جلنے کے بعد میں جو اس پر تکلیفیں آئیں اس پر جو صبر کرے گا وہ صبر قبر میں ایک طرف کونے میں ہوگا اور یہ چاروں باڈی گارڈ ہوں گے اس کی قبر میں اگر عذاب گردن نکالے گا اگر داہنی طرف سے نکالے گا تو نماز ہٹائے گا ہٹو ایسے بائیں طرف سے تو روزہ چڑھیں سے ایسے سر کی طرف سے آئے گا تو ستار زکات بہت ہٹائے گا چاروں باڈی گارڈ اس کی حفاظت کر لیں گے عذاب سے قبر میں اور صبر یہ کہے گا کہ میں تیار تھا اگر کسی طرف کوئی کمزوری ہوتی تو میں مدد کے لیے حاضر ہو جاتا اب میں قیامت کے دن اس کے نام اعمال کے تولنے میں میں رہوں گا اس کے ساتھ تو ہماری سطح کے کام آئیں گے نیک امان کر کے جاؤ گے نا تو تمہاری خبر پر فاتحہ پڑھنے بھی آئے گا نیک آدمی تھے اگر برے امان ہوتے ہیں تو کوئی پوچھتا بھی نہیں ابھی دلی میں آپ جاؤ تو دلی میں اللہ والوں کی بھی قبریں ہیں بازارات ہوں گے اور بادشاہ جو وہاں پر حکومت کر کے مر گئے ان کے بھی بڑے بڑے وہ بنے ہوئے ہیں لیکن وہاں کوئی جا کے پوچھتا بھی نہیں ان کے قبروں پر اور خواجہ نظاموں سے وہ جا کے قبروں پر چوبیس گھنٹے لوگ آتے رہتے ہیں فاجہ دور کے لیے اس میرے بھائی میرا عزیز ہو ہمیں اللہ نے جو زندگی دی ہے یہ یہ زندگی گزارنے نہیں دی ہے یہ ہماری زندگی بڑی قیمتی ہے اور قیمتی یوں ہے کہ اس زندگی میں آدمی جتنے اعمال کو درست کرتا جائے گا اور اللہ کی اطاعت اور نبی پاک علیہ صلاح السلام کی اتباع اور پیروی کی زندگی کی گزارے گا اتنا اللہ اس کو محبوب بنا دے گا لوگوں میں اور یہ اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں لیکن ان کی محبت دل میں سبیاں گزر گئی ان کی قبر میں جائے ہوئے لیکن ان سے محبت ہے اللہ نے محبت ڈالی ہے یوں بھی آپ دیکھیے ہمارے بستیوں میں جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ کبھی اپنے اپنے گھر پر دکھتے نہیں کہ میں اللہ والا ہوں کوئی دکھتا ہے بولو اعلان کرتا ہے کہ آج سے مجھے اللہ والا میں بن گیا ہوں نہ وکیل تو کہے گا میں آج سے وکیل بن گیا ہوں میرے آفس بنا جگہ ہے میں ڈاکٹر ہوں میرے دواخانہ بنا جگہ ہے کوئی اللہ کا ولی اپنے بارے میں کبھی اعلان نہیں کرے گا لیکن پھر بھی لوگ ان کو ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے جاتے ہیں کیوں کہ اوپر سے ان کی محبت دلوں میں ڈالی جاتی ہے ہاں اور حدیث میں کہ جب آدمی اللہ کا پیارا بنتا ہے محبوب بن جاتا ہے تو اللہ پھر اعلان کرتے آسمان پر آسمان کے فرشتوں سے کہتے ہیں او فرشتوں میرا فلا بندہ مجھے محبوب ہے تم بھی اس سے محبت کرو تم بھی محبت کرو تو وہ فرشتے ان سے اس سے محبت کرتے ہیں جو فرشتے آسمان سے انسانوں کے اعمال لینے کے لیے آیا کرتے ہیں وہ بھی وہ محبت لے کر آتے ہیں وہ انسانوں کے دل میں محبت ڈالتے ہیں اللہ کا پیارا ہے محبوب بن جاتا ہے وہ اور جب آدمی برے امان کرتا ہے تو اس کے برے امان پی پہ بھی لوگوں کے دلوں میں نفرت ڈالی جاتی ہے اس لیے میرے بھائی دنیا کی زندگی بھی خوشحال بنانی ہو تو اپنے کو صحیح کرو بنگلے پر اے بیٹے اے بیٹے کہاں جا رہے ہو نہیں بالکل اجتماع کو گھومنے کی جگہ نہ بناؤ جان سے بات سنو ہاں دنیا کی زندگی خوشحال بنانی ہے تو بنگلوں سے زندگی خوشحال نہیں بنتی ہم نے دیکھ لیا بنگلے والوں کو بھی وہی کہتا دعا کرو بہت پریشان ہو بارے بھنگ ہی تیرا بہت پریشان دعا کرو ہاں ہم ہم ایک زمانے میں ملائی ملاوی افریقہ کا ایک ملک ہے وہاں گئے تھے ہماری جمع گئی تھی تو ایک دن ایک ایک, وہاں کے ساتھی آئے مجھ میرے پاس اور کہا کہ والی صاحب ایک ہمارا ذمہ دار آدمی ہے اس کی ملاقات کے لیے جانا ہے میں کہ چلو تو میں ان کے ساتھ گیا کچھ پوچھا نہیں میں نے کون ہے کیا ہے حالات کچھ میں نے پوچھے نہیں اور پہنچ گیا تو اس کا مکان بنا ہوا تھا پتھروں کا کیونکہ تم کیا کہتے ویلو کہتے ویلو ویلو بیل گیا ہاں ویلا نہیں کیا کیا نام رکھے پتھر کا جو ہے وہ ویلا کو ہے کیا اس میں وہ ویلا میں بھی اللہ نیند دے گا تو نیند آئے گی وہ نیند کی گولیاں کھاتے کھاتے جتنے کی پورا کر دیتا ہے تو مجھے لے گیا گیا میں تو اس نے اپنے کمرے میں مجھے بچھایا اور وہ آیا تو آنے کے وہ ہمارے گجراتی میں کوئی تھا محمد تھا آیا میرے پاس بیٹھا بیٹھے ہو کہ ملی صاحب اللہ نو لو میری پاس گھنٹ ہے اللہ کا دیا میرے پاس بہت ہے پر ملی صاحب ماری پاس پیس آف مائنڈ نہیں کہتا کیا ہے دنیا تو میرے پاس بہت ہے لیکن مجھے اطمینان نہیں ہے سکون نہیں ہے مجھے کوئی کہہ رہا ہے تو میں نے کہا حاجی صاحب آج یہ بدو ہے نا یہ سب جو ہے نا یہ تو باڈی کو رات پہنچاتا ہے اے سی کی چھنڈ کہاں پہنچتی ہے باڈی کو اندر جو پریشانی اس کی کوئی اے سی فائدہ دیتی ہے ہاں, ہاں، کرتا رہتا ہے بخار آیا ہے پیٹ میں کوئی تکلیف ہے اور سینے میں گھبراہٹ ہے تو اس کو دے دو سینے میں گھبراہٹ نہیں بانے میں کچھ مچھر میں مر جاؤں گا تو بے چینی ہوتی وہ میں نے کہا کہ یہ جو تو آپ کے پاس یہ ہے یہ تو باڈی کو راحت پہنچاتا ہے لیکن سکون یہ تو دل کے اندر ہوتا ہے سکون تو دل میں ہوتا ہے اور اللہ قرآن شریف میں فرماتے ہیں اللہ بیزک اللہ نول کو لو کہ کان کھول کر سن لو اللہ کے ساتھ قرآن کہہ رہا ہے کہ کان کھول کر سنو اللہ کی اطاعت کرنے میں اللہ دلوں کا سکون دیتا ہے گناہوں سے سکون نہیں ملتا چور چوری تو کرتا ہے لیکن اس کے اندر بے سکون اس کے دل میں سکون نہیں ہوتا کوئی دیکھ کسی نے دیکھ لیا ہوگا کوئی جان جائے گا وہ اندر تو سکون ہوتا ہی نہیں اس کو اللہ کہتے ہیں اللہ نے نیک اعمال اور اپنی اطاعت میں دل کا سکون رکھا ہے میں نے کہا حج صاحب ہمارے پاس تو نماز پڑھنے کی بھی فرصت نہیں ہے تو دل کو سکون کیسے ملے گا دکان میں دکان میں جھوٹ فریب دھوکہ مکاری سے مال تو بڑھتا ہے لیکن سکون نہیں ملے گا نماز چھوڑ کر آدمی کمائی کرتا ہے ملے گا اللہ اللہ بیواروں کو نہیں دیتا ان کو ہی دیتا تو یہ دے دیں گے لیکن سکون نہیں ملے گا سہن سکون تو جب اللہ کی اطاعت کرے گا کہ اذان ہو گئی ہے اللہ کا حکم پورا کرنا ہے اب یہ دکان بند کر کے جا رہا ہے نماز پڑھی اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے اللہ اس سے سکون دے گا اس کو چین سکون راحت ایمانداری کے ساتھ دکان کرنے میں سچائی کے ساتھ امانتداری کے ساتھ یوں دکھتا ہے کہ دفعہ تھوڑا ملا یا نقصان ہو گیا نقصان نہیں ہوا ہے اللہ کا حکم پورا ہوا ہے اور جب اللہ کا حکم پورا ہوا ہے تو اس اللہ کے حکم کے پورے ہونے پر اللہ کی مدد ساتھ لازمی ہے اور دل کے سکون اور چین ملنا لازمی ہے ہاں زیادہ محنت کرنے سے زیادہ نہیں ملتا وہ تو مقدر کا ملتا ہے لیکن مقدر کی روزی آدمی اگر اللہ کی اطاعت کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ اللہ کے دین کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اگر یہ ایمانداری کے ساتھ روزی کمائے گا تو اللہ اسے روزی خوش ہو کر دے گا خوش ہو کر دے گا اور اس کی روزی میں برکت دے گا آج ہم لوگ زیادہ مال کمانے کے چکر میں کہ زیادہ مال آئے تو مال تو بہت آ رہا ہے لیکن سکون چین نہیں آ رہا پہلے کے لوگ مال زیادہ کرنے کے چکر میں نہیں ہوتے وہ برکت برکت چاہیے ہم نے ہمارے ابا کے وہ حساب کے اوپر لکھتے ہیں تو وہ لوگ حساب کتاب میں بھی کیا کرتے تھے جمع خرچ کا جو ہوتا تھا تو گزشتہ کل کیا جو نفع پیسے بچت ہے تو وہ اگلے دن کیا کہتے برکت وہ لکھتے برکت آج تو برکت کا لفظ زبان پر نہیں ہے اور اللہ کے نبی نے برکت مانگی حضور کی دعاؤں میں اللہ بکنیا نے بیمار ضبط رہی عبارک لیسی اللہ میری مقدر کی جو روزی ہے مجھے اس پر خوش رکھ قرآد دے دے خوش رہو اور میری مقدر کی روزی میں برکت دے کیا دے برکت برکت والی روزی کے معنی یہ ہے کہ چاہے وہ تھوڑی ہو چاہے زیادہ ہو اس سے اللہ تمام ضرورتیں پوری کر دے گا ضرورتیں اٹکے گی نہیں اور برکت نہیں ہے تو چاہے کتنا آئے ضرورت پوری محتاج کا محتاج رہے گا یہ دیکھو لکھوں پتی ہے لیکن محتاج کام کو سب مسئلے حل نہیں ہو رہے اور غریب بچارا دن میں تین سو روپئے کماتا ہے اور شام کو گھر جا کر آپ ماشاء اللہ سکون کے ساتھ زندگی رہتی ہے اس کی کھا پی کر برکت ہے اور اس برکت سے اللہ اس کی ضرورت پوری کر دیتا ہے اس لیے میرے بھائی میں عزیز ہو زندگی میں دین کا لانا بہت ضروری ہے دین کے معنی کیا ہے اپنی مرضی پر نہیں چلنا اللہ اللہ کے رسول کی مرضی پہ چلنا اس کا نام دین ہاں ہر کام میں شادی میں اگر ہم اللہ کے حکم کے مطابق شادی کریں گے اللہ اس میں برکت دے گا ہاں برکت آئے گی برکت کے معنی کیا ہے اللہ نے قرآن میں یہ بات کہی ہے کہ اللہ نے تمہارے اندر سے تمہاری بیوی کو پیدا کیا ہے کیوں پیدا کیا ہے تاکہ تمہیں دل کا سکون دے ولدی خلق تم منت سے ہوا کے وجالہ بینا گو یہاں لکون اللہ نے انسان کے لیے انسان کے لیے اس کی بیوی کو اسی کی قسم میں سے پیدا کیا انسان کیوں لیس کو نہ تاکہ اس اس سے کا شادی کرنے کے بعد اس سے سکون حاصل کرے سکون ملتا ہے اور بڑھاپے میں اللہ ان کے جوڑے میں محبت پیدا کرتا ہے محبت محبت آپ دیکھنا بڑھاپے میں بوڑھیا جب تک بوڑھے باہر سے آو نہ کھاتے نہیں نماز پڑھنے گیا ہوں گے اور نماز سے دیر سے آنے دیر ہو جاتی ہے نا تو کوتے کو کہتی ہے زیادہ تیز نہیں آئے زیادہ کہاں ہے اندر کی مبت ہے اور بڑے میاں کے دل میں بھی مبت موت ڈالی ہے وہ بڑی میں بڑی بی کو دیکھتا نہیں تو کپوشا کہاں گئی ذرا سر میں درد ہوگا نا تو بیٹے کو کہتے ہیں ماں کو داخل لے جا جلدی ہاں اس سے میرے بھائی میں نزیز ہو اللہ تعالی شاہنوں نے شادی نکاح اس کا ایک طریقہ اپنے نبی کے ذریعے بتایا اس طریقے سے کرو تو پھر تمہارے گھروں میں سکون چین آئے گا اللہ تعالیٰ محبت ڈالے گا دلوں میں محبت میں تو پیسوں سے نہیں آتی پیسوں سے تو لالچ آتی ہے جتنے پیسے تم زیادہ دو گے آئندہ اور مانگے گی اور نہ دو تو لڑے گی ہاں گھومنے لے جاؤ گے تو ایک مرتبہ تو ٹھیک ہے ہاں۔ پھر بار بار بھی کب جائیں گے لے پریشان ہو یہ کیا سمجھتا ہے میں اس کو گھومنے جاؤں گا تو پھر وہ ذرا خوش ہو کے تو محبت کے محبت نہیں ملتی اس میں محبت دلوں میں اللہ ڈالتے ہیں اور اللہ کب ڈالتے ہیں کہ جب یہ بندے اللہ کے حکم کے مطابق نبی کے طریقے پر اپنا نکاح اور شادیاں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے گا حدیث میں آزم النکاح نکاح کا اے کہ وہ نکاح اور شادی میں اللہ بہت برکت دیتے ہیں جس نکاح اور شادی میں سادگی ہو زیادہ زیادہ خرچہ نہ ہو اللہ برکت ڈال پھر اب اولاد اس برکت کی وجہ سے نیک اولاد ملے گی نیک سال اولاد جو تمہاری خدمت گزار بنے گی اور اگر شریعت کے خلاف شادی تو ہو جائے گی لیکن برکت نہ ہوگی اب جھگڑے شروع ہوں گے جھگڑے ہوتے ہیں اولاد نافرمان پیدا ہوتی ہے علماء لکھا ہے آدمی جس رات اپنی بیوی سے ملاقات کرتا ہے اور اس ملاقات سے اللہ تعالی حمل قرار پاتا حمل قرار پاتا ہے اس میں اور اس دن میاں بیوی کی نماز قضا ہوتی ہے تو وہ اولاد نافرمان پیدا ہوتی ہے ہاں میں دیا کیا نافرمان خدا کے نماز تو پڑھتا نہیں دعا کرنا نامے آیا ہے علماء لکھا ہے کہ کوئی آدمی نافرمان گناہ کی زندگی چھوڑے بغیر کسی اللہ والے کے پاس بھی جائے گا اور دعا کروائے گا اور اگر اس اللہ والے نے اس کو توبہ نہیں کروائی اور اس کو نصیحت نہیں کی اور اس کے لیے دعا کر دی تو اس کی ولا سلب ہو جائے گی وہ تو اس لیے جیسے گنے گا چور تمہارے محلے کا چوری کر رہا ہے اور پولیس نے اس کو پکڑا اور پھر تم جا کے سائڈ چھوڑ دو چھوڑ دو کیا کہیں تم اس کے ساتھ ہے ہوگا نہیں بولو اللہ کا نافرمان اس کے دعا اس لیے حضم آتا ہے کہ جو لوگ نافرمان ہوتے ہیں بے نمازی ہوتے ہیں نماز نہیں پڑھتے ان کے بارے میں تو اللہ کے نیک بندوں کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی ہاں اس لیے نماز مت چھوڑو نماز چھوڑنا معمولی گناہ نہیں ہے جتنے گناہ ہم گناہ سمجھتے چوری لکیٹی اور جناکاری برائیاں جو بڑے بڑے گنا ہم گنا سمجھتے ہیں اس سے بڑا گنا نماز چھوڑنا ہے اور ایک جگہ اللہ کے ربی نے فرمایا جو آدمی فجر کی نماز قضا کرتا ہے اور فجر کی نماز چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے میرے ذمے میری تیرے پر کوئی ذمہ داری نہیں اللہ کی ذمہ داری سے نکل جاتا ہے فجر کی نماز چھوڑنے کی بلا بجے تم آج کل کر رہے ہو بارہ بجے تک میرے دوستوں اپنے موبائلوں میں میرے دوستوں کھیلتے رہتے ہو بارہ ایک بجے کے بعد بھی جا کے سوتے ہو سونے کے بعد میرے دوستوں پھر اٹھتے ہیں جانوروں میں ایک کتا ایسا جانور ہے جو رات کی دیر تک سوتا پھرتا رہتا ہے اور رات کو بھونکتا رہتا ہے اور جہاں صبح ہونی شروع ہی کے کے سوتا ہے آپ دیکھنا کتے کی سفت ہے وہ رات رات بھر بھوکتا رہے گا گلیوں میں پھرتا رہے گا اور جب تم صبح نماز پڑھنے جاؤ گے نظر دیکھو گے لمبی پیدے سے آؤ گا تو یہ تو اچھی چیز نہیں ہے کتے کی زندگی ہے چلو کتا دن بھر ہفتہ رہے ہفتہ یہ بھی ہفتہ رہے پریشان ہفتہ حضور پاک پاکر سات نے اپنی عمر سے فرمایا لا سمورت آباد عشا عشا کی نماز کے بعد گیارہ مجلس کرنا منع ہے دوستوں دوستوں کی مجلس ہے منع فرمایا آپ نے عشاء پڑھو سیدھے گھر جاؤ گھر جاؤ اپنے بال بچوں کے ساتھ بیٹھو تھوڑی دیر چھوٹا بچہ تمہارا ہے اس سے زیادہ بٹھایا آج پڑھنے گئے تھے ماشاء اللہ بچہ کتنا خوش ہوگا کہ ابا نے مجھے ماشاء اللہ کہا ابا نے مجھے پوچھا مجھے گود میں بٹھایا گھر والے کی میرے دوست بیٹھ کر کچھ خیریت تھا ٹھیک ہے وہ کہے کہ ہاں مجھے کچھ پوچھا یہ جانور جیسا آدمی رات کو بارہ ایک بجے وہ بھی سوئی تھی یہ بھی جا کے پڑے گا بلکہ یہ تو بہت بری بات ہے کہ نے دن بھر کی تھکی ماندی ابھی آرام میں آرام کرنے پڑی ہے نیند آئی اور تم نے جا کے دروازہ کھیل کے اس کو نیند سے اٹھایا یہ کون سی انسانیت ہے حضور پاک علیہ صاحب کے بارے میں آتا ہے کہ آپ سندھاسن جب گھر میں جاتے تھے تو سلام کرتے تھے گھر والے اگر سوئے ہوئے ہوتے تھے تو آپ اتنی آہستہ سے سلام کرتے تھے کہ نیند کھلے نہیں اور سلام ہو جائے میرے بھائیوں ہم کہاں ہماری زندگی کیا ہے ہم نے اپنی اسلامی زندگی سیکھی نہیں ہے ہاں زندگی سیکھو اسلام اسلام میں سراپا سلامتی ہے اسلامی زندگی کے گھر میں تو لڑائی کا کوئی سوال ہی نہیں ہے ہاں ہر ایک سلامتی میں ہے میاں بیوی سے بیوی میاں سے سلامتی میں ہے پڑوسی پڑوسی سے سلامتی ہے جب دین زندگی میں آئے گا اسلام تو ہماری جان ہمارا مال ہماری عزت ہماری آبرو سب سلامتی میں ہے اگر دین گھر میں نہیں تو سب خطرے میں اسی میرے بھائی دین زندگی میں لانے کی محنت ہے ایسے بھی کہنا ہم لوگ اپنے آپ کو دین پر لاؤ اور یہی مشکلات کا حل ہے گھروں کے جتنے پرابلم اس کا سولوشن یہ ہے حضور پاک علیہ سلا والسلام نے آج سے چودہ سو سال پہلے مدینہ منورہ میں جب آپ نے ہجت فرمائی اور مدینہ میں جا کے آپ نے ایک خطبہ دیا بیان دیا اس بیان میں آپ نے یہ فرمایا من اسلحہ ماں بئی نہ ما وبئی نا خلقے کہ جو آدمی اپنے اور اللہ کے درمیان کے معاملے کو ٹھیک کرے گا تو اللہ اس کے اور پوری مخلوق کے درمیان کے معاملے کو ٹھیک کر دے گا یہ سولوشن حضور بتایا پہلے سے اور کسی کے ہاتھ میں سولوشن نہیں ہے اس گناہوں کی زندگی بے حیائی اور بے شرمی اور جانوروں کی زندگی میں انسان کے مسائل کا حل نہیں ہے جو اللہ پر ایمان نہ رکھے اللہ کی اطاعت کی زندگی نہ گزارے اسے تو اللہ نے قرآن میں کہا ادائے کا کل نام یہ تو چوپائے ہیں جانور ہے انسانی شکل میں جانوروں میں کوئی ماں باپ بھائی بہن ہے اور کسی کا کوئی خیال ہے وہ لوٹوں ڈوٹ ہے ہاں جانور آپ دیکھو گھاس کھائیں گے تو وہاں بھی لوٹوں ڈوٹ ہے تو انسان بھی ایسا ہی ہے لوٹم لوٹ جانو بنا ہوا ہے کتے کتنا بھونکتا بھوکتا ہی رہتا ہے کیسا رہتا ہے جی ہاں اس بھائیوں اسلام اسلام میں سلامتی ہے اور ایمان میں امن ہے امن اللہ کی طرف دیا جاتا ہو دلوں میں امن دیا جاتا ہے ایک دوسرے کی ہمدردی ایک دوسرے کی خیر خواہی ایک دوسرے کی بھلائی چاہنا ایک دوسرے کے ساتھ انصاف کا برتاؤ کرنا یہ سب دین کے راستے سے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اور جب یہ زندگی انسانوں میں یہ زندگی آتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ شان ہو ان کی زندگیوں کو خوشگوار بنا دیتے ہیں ہاں حدیث میں یہ ہے وہ میرے بندو اگر تم مجھے راضی رکھو گے اور میری اطاعت کرو گے تو میں تمہیں تمہارے تمہیں جب بارش کی ضرورت ہوگی تو میں بارش برساؤں گا اور اگر تمہیں نہیں ضرورت ہو تو ہم بارش روک لیں گے بلکہ یہاں تک حدیث ہمارے کتابوں میں آتا ہے کہ میں تمہارے لیے رات کو بارش برساؤں گا دن میں روک لوں گا تاکہ تم اپنا کام کر لو آتا ہے جب بارش کی ضرورت ہو بارش برسے اور جب بارش کی ضرورت نہ ہو تو بارش رک جائے تو سمجھو آسمان والا زمین والوں پر خوش ہے اور جب بارش کی ضرورت ہو بارش نہ برسے اور بارش کی ضرورت نہ ہو اور بارش برسے تو سمجھو آسمان والا زمین والوں پر ناراض ہے تیار کھیتیاں ختم کھیتی تیار ہے بارش آئی اولے پڑے چلو اسی میرے بھائی ہماری اور پوری انسانیت جو دنیا میں ہے ان سب کے مسائل پرابلم کا سولوشن یہ ہے کہ انسان اپنے خالق کو مالک کو پہچانے یہ میرا خالق کو مالک ایک اللہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور جس نے اس پوری دنیا کو میرے لیے پیدا کیا ہے اس اللہ کو پہچانے وہ بڑی قدرت والا ہے وہ کسی کو پارٹنر ماننے تیار نہیں ہے اللہ کسی کو پارٹنر ماننے کی تیار نہیں ہے قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے اور تمام گناہوں کو معاف کر دے گا لیکن جس نے اللہ کو اللہ کا کسی کو پارٹنر کار دیا خدا اسے معاف نہیں کرے گا ان اللہ عل کا بھی ورق فور معذوری شاہ اللہ تعالی اس آدمی کی مغفرت نہیں کرتا جو اللہ کو اللہ کا کسی کو شریک مانے مشرق کو نہیں پسند پارٹنرشپ مانے ہے وہ اکیلا ہے اور وہی عبادت کے قابل ہے لا الہ الا اللہ میں یہی ہے ہر انسان کلمے میں اللہ کی غلامی کا اقرار کرتا ہے <coughs> اور اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے انسان کو اللہ نے مکرم بنایا ہے تمام مخلوقات میں اللہ نے انسان کو مکرم بنایا ہے شرط دیا ہے آپ دیکھیے اور جانور تو منہ نیچے کر کے کھاتا ہے اور انسان ہاتھ سے کھاتا ہے اس کو شرم حاضر ہے اس کی نسل نسل کے لیے ہے ہاں حقوق بتائے اللہ نے ماں باپ کے حقوق اپنے اپنے بچوں پر کیا ہے بچوں کے حقوق ماں باپ پر کیا ہے بھائی کا بھائی پر کیا حق ہے ریت اور بادشاہ بادشاہ پر ریت کا کیا حق ہے اور اور ریت کا بادشاہ پر کیا حق ہے اللہ نے تمام چیزیں بتائی ہیں ہر زمانے میں نبیوں کو اللہ نے بھیجا یہ تمام چیزیں لے کر انسانوں کو سمجھانے اور انسانوں کو بتانے کے لیے کہ یہ ہے زندگی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ اللہ آپ آس اللہ نے قیامت تک کی تمام قوموں کے لیے آپ نے بھیجا کہ یہ میرا ضابطہ ہے اور میں میرا دستور ہے جب انسان اس دستور پر زندگی گزارے گا تو اس کی دنیا اور آخرت دور بن جائے گی اور مسئلہ تو آخرت کا ہے دنیا تو ٹھیک ہے گزر جائے گی لیکن مسئلہ آخرت کا ہے موت کے بعد ایک زندگی آنے والی ہے ہر نبی نے اپنے زمانے کے انسانوں کو یہ بات سمجھائی ہے کہ تمہیں ایک دن موت آئے گی مرنے کے بعد تمہیں اس دنیا میں جانا ہے آخرت میں جہاں تمہاری ہمیشہ کی زندگی ہے اور وہاں اگر تم نے یہاں اللہ کو راضی کر کے زندگی گزار کے جاؤ گے تو اس زندگی میں ہمیشہ کے لیے اللہ تمہیں راحت اور سکون میں رکھے گا تمہارے لیے اللہ نے جنت کو بنایا ہے دنیا کی زندگی میں اگر تم اللہ کے بندے بن کے جیو گے اور دنیا سے جاؤ گے تو اللہ نے تمہارے رہنے کی جگہ جنت بنائی ہے دنیا کا سکون چین تھوڑا ہے وہاں ہمارے ہمیشہ کا سکون تو ملے گا اور اگر تم نے دنیا میں اللہ کا پارٹنر کسی کو قرار دیا اور اللہ کا کسی کو شریک قرار دیا اور اللہ کی نافرمانی کی زندگی اختیار کی من مانے جی چاہے زندگی گزارتے رہے تو پھر ایک دن آئے گا موت اور موت کے بعد پھر تمہیں اس زندگی میں ہمیشہ کے لیے عذاب ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا ولین محمد ان بی میں اس اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ماں بادل موت دار جنت و موت کے بعد آدمی کا اس آخرت میں دو ٹھکانوں میں سے کسی ایک ٹھکانے میں جانا ہے یا تو جنت میں یا جہنم میں شیسی جگہ نہیں ہے جس نے دنیا میں آ کر اپنے مالک کو پہ میرے دوستوں آج کا انسان تو بڑا نمک حرام ہے جانور بھی اپنے مالک کو پہچانتا ہے جانور اپنے مالک کو پہچانتا ہے اور اپنے مالک کی بیدوں سے تابے داری کرتا ہے ہاں ہمارے والد صاحب کو کہا کرتے تھے ہم جنگلات میں رہتے تھے تو جنگلات میں صبح کو گھوڑے کو لے کر نکلتے تھے اپنے کام کے لیے تو صبح سویرے چلتے تھے اور کہیں نالا پانی کا آتا تھا اور وہاں کہیں شیر اگر پانی پینے کھڑا ہوتا ہو اور گھوڑے کو فور خبر یعنی پتہ جاتا آگے کو خطرہ ہے تو وہیں کھڑا ہو جاتا تھا آگے نہیں بڑھتا تھا پھر ہم کہ چلو تو چلتا تھا وہ ورنہ نہیں وہ بھی اپنے مالک کی ہی کرتا ہے میرے دوستوں کتا بھی اپنے مالک کے ہی کرتا ہے رات بھر جاگتا ہے اس کی چوکی داری میں ایک روٹی کا ٹکڑا ملتا ہے اس کو اور یہاں کا انسان اللہ کی نعمت ہے قسم کی کھاتا ہے پیتا ہے استعمال کرتا ہے اور اسی کی نافرمانی کر رہا ہے بڑی شکر کی بات میں دوستو اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے اس ایمان کی قدر کرو اللہ اللہ کو مانو جیسا اسے ماننا چاہیے ہاں اسے مانو اس کا اس کی کوئی اولاد نہیں ہے اس کی کوئی بیوی بچے نہیں ہیں اس کا کوئی خاندان نہیں ہے قل ہو اللہ ہو عہد کہہ دیجئے کہ اللہ تو اکیلا ہی ہے ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا نبیوں نے خبر دی ہے اور اللہ کے ہونے کا وجود یہ پورے آسمان و کائنات ہے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اللہ الدی رفا سما بغیر گئی ترونا اللہ اللہ کون ہے اللہ کو پہچانو اللہ کون ہے اللہ رفا سماوات اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو اوپر اٹھایا ہے بغیر ربدین بغیر کسی ستون کے اپنے قدرت سے اتنے بڑے بڑے آسمانوں کو تھام رکھا ہے جیسے تم دیکھ رہے ہو اللہ بڑی طاقت والا ہے اللہ کے وجود پر علامت یہ پوری کائنات ہے پوری کائنات ہے تیرا وجود خود تجھے بتا رہا ہے کہ مجھے کس نے پیدا کیا ہے اللہ ہے ہاں اللہ مستفل ہے صورتیں بنانے والا کروڑوں انسانوں کی صورتیں بنائی اس نے اور کسی کی صورت کسی سے ملتی نہیں ہے بڑی بڑی مصور ہے وہ صورتیں بنانے والا سب کے ایک ہی ہے دو آنکھیں ہیں دو ہاٹ ہیں دو کان ہیں ایک سر ہے اور اسی میں میرے دوست اللہ نے بنایا انہیں اور کسی کی شکل کسی سے ملتی نہیں ہے اللہ بڑی قدرت والا ہے ہاں اس اللہ کو پہچانو اللہ الدی رفا سماواتی بغیر آمد کرو ترونا اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستون کے اپنی قدرت سے تھام رکھا ہے ہے کوئی ماں کا پوت کوئی انجینئر جو دنیا بھر کے میں دوست ملکوں کی ڈگری لے کر آئے اور اسے کہو انجینئر صاحب ایک دس دس بائی دس کی چھت بغیر اٹکائے بغیر لٹکائے اوپر اٹھا دو اٹھا سکتا ہے ارے بولو نہیں اللہ بھیا کیا کہہ رہے ہیں او آدم کے بچے جو چیز تیرے نزدیک محال ہے وہ چیز اللہ کے نزدیک موجود ہے تیرا اللہ وہ ہے اللہ بڑی قدرت والا ہے اس اللہ نے زمین کو پیدا کیا اپنی قدرت سے اور اسی ایک زمین میں میرے دوستوں زعفران بھی وہی زعفران بھی اسی زمین سے نکل رہا ہے اور اناج سب اسی سے نکل رہے ہیں اور پھل سب اسی سے نکل رہے ہیں قسم قسم کے پھل قسم قسم کے کلر کے پھل قسم قسم کے مزے اور ذائقے والے پھل وہ اللہ اپنی خود سے پیدا کر رہا ہے اللہ بڑی قدرت والا ہے اس نے انسان کو بنایا ہے اپنی قدرت سے اور تمہارے تمام نئی نئی جتنی ترقی سب کہہ رہے ہیں کہ ماں کے رحم میں بچہ بنتا ہے بنتا ہے اور اس بچے کی آنکھیں اپنی جگہ پر ہے کان اپنی جگہ پر ہے اور اللہ نے اسے ماں کے پیٹ میں پالا ہے چار مہینے میں حمل حمل میں جان پڑ جاتی ہے چار مہینے جب گزر جاتے ہیں اب جان پڑتی ہے اور اس جان کے پڑنے کے ساتھ یہ بچہ ماں کے پیٹ میں حرکت کرنا شروع کرتا ہے اس سے عورت کو پتہ چلتا ہے کہ بچہ زندہ ہے اور چار مہینے کے بعد اگر اندر حرکت پیدا نہ ہو تو وہ فکر میں پڑ جاتی ہے ہاں تو پانچ مہینے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی ماں کے رحم رکھتا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ آدم کے بچے اللہ نے تجھے تین اندھیروں میں بنایا ہے کہ ظلمات ان سلاس تین اندھیرے پیٹ کا اندھیرا اور پیٹ کے اندر رحم کا اندھیرا اور اس رحم کے بعد اندر جو بچے کے اوپر میرے دوستوں کور ہوتا ہے اس کا اندھیرا تین اندھیرے اللہ نے بنایا ہے اپنے قدرت سے کوئی ہے ہی نہیں اندھیرے میں کچھ بات کچھ بناؤ اندھیرے میں کچھ بنا سکتے ہیں اللہ ہے اپنی قدرت سے بنا رہا ہے ہاں اس اللہ کو مانو اور اس اللہ کی مانو ہاں تو وہ اللہ تمہاری زندگی بنا دے گا یہ تو سب اللہ نے تمہیں دیا ہے مال پیسے کوڑیاں ٹھیکے حکومت کرسیاں یہ سب اللہ نے دیا ہے جانچ بھی کیا کرتے ہو اسے تمہاری زندگی بننے کا کوئی سوال نہیں ہے ہاں کرسی پہ عزت اللہ دیتا ہے تو ملتی ہے جو کرسی پہ وہی بٹھاتا ہے ایک دو سال کے بعد پھر سب اسی کو اتارتے ہیں ہاں جب عزت دے عزت جب زلی کرنا چاہری کر دے مال پیسے دے کر بھی سکون کا اللہ نے اپنے ہاتھ رکھا ہے ہاں یہ جتنے اسباب ہیں یہ اسباب تو اللہ نے امتحان کر دیے اس سے انسان کی زندگی کے بننے کا کوئی تعلق نہیں ہے اگر انسان کی زندگی کے بننے کا تعلق ہوتا نا تو آج کا انسان سب سے زیادہ سکون چین میں ہوتا اس کے پاس بہت زیادہ اسباب ہے سکون چین کے لیکن آج کا انسان جتنا پریشان ہے اور کوئی پریشان نہیں ہے اس لیے بھائیوں ہمارے مسائل اور انسانوں کے مسائل کا لے کی ہے کہ انسان اللہ کو مان کر اس کی مان کر زندگی گزارے وہ اللہ اس کی زندگی دنیا کی خوشحال بنا دے گا اور موت کے بعد کی ابدی زندگی ہماری بن جائے گی لیکن وہ دین جو دین اللہ نے انسانوں کی زندگی گزارنے کے لیے اتارا ہے وہ دین زندگی میں آئے گا محنت سے بغیر محنت کے نہیں آئے گا جاہد جاہدوفینا جو ہمارے راہ میں محنت مجاہدہ کریں گے ہم انہیں ہدایت دیں گے مال پیسے کوریوں کے لیے محنت شرط نہیں ہے دنیا کی اکثریت بغیر محنت کے کھا رہی ہے یہ بچے چھوٹے بچے کہاں کمانے جاتے ہیں کمانے جاتے نہیں اور اس کے باپ سے زیادہ اچھا وہ کھاتا ہے باپ تو دکان میں تھک رہا ہے اور یہ دوپہر کو توے پر سے گرم گرم روٹیاں دو تین تو کھا ہی جاتا پہلے کون کھلا رہا ہے اس کو اللہ اس کی محبت ماں باپ کے دن ڈالی کس اللہ نے ہاں دنیا کی دن بغیر محنت کے کھا رہی ہے کسی کو تو مجھے کہا کہ اچھا، تم اتنی کیوں محنت کر رہے ہو تمہاری میرے چار بچے ہیں وہی کہہ رہا اور بچوں کو پتا نہیں وہ تو کھیل رہے ہیں ہاں ان کے لیے کہہ رہا کر رہا ہے رات میں محنت ہے میرے دوستو دوستوں اللہ تعالی شان انسانوں کو اللہ نے جو دین دیا ہے وہ دین انسانوں کی زندگی بنانے کے لیے اور اسے وہ دین اس لیے دیا تاکہ دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہو جائے اور دین آسان دیا ہے دین مشکل نہیں ہے ہمیں مشکل دکھ رہا ہے مشکل کیوں دکھ رہا ہے کہ ہم نے دین کو زندگی میں لانے کی محنت نہیں کی ہے سائیکل چلانا آسان کی مشکل اب دو ہوں گے جس نے سائیکل پکڑی نو کیا کہے گا بولو مشکل اور جس نے سائیکل کو سیکھا ہے محنت کر کے تو کیا کہے گا ایزی بہت آسان ہے دادا دادا نے کبھی سائیکل پکڑی نہیں تو دادا کو تو سائیکل لے کے چلتے چل کر اس کو کھینچا نہیں جاتا دادا یہاں جاتے ہیں سائیکل ہو جاتی ہے اور پوتے نے سائیکل چلانا سیکھی ہے نا تو پوتا ہاتھ چھوڑ کے چلاتا ہے آسان ہے اتنی ایزی ہے دین بھی آسان ہے کس کے لیے جو دین پر چلنا سیکھے صحابہ نے دین کو زندگی میں لانے کی محنت کی ایمان سیکھا اتنا ایمان سیکھے آدمی اور اپنے دن میں خدا کا خوف اتنا پیدا کر لے جو اسے گناہوں سے بچا لے تم تمہاری گاڑیاں لے کے چلتے ہو نا روڈ پر تو روڈ پر میرے دوستوں سگنل لگے ہوتے ہیں لال ہرے اور دور سے دیکھتا ہے کہ لال سگنل ہو رہا ہے تو, تو وہاں سے بیک مارتا ہے کیوں ڈر ہے کہ اگر میں قانون کی خلاف ورزی کروں گا تو میمو آئے گا ڈر ہے ڈر وہ ڈر اسے روکتا ہے قانون کی خلاف ورزی کرنے پر ایسے جب اللہ کا ڈر دل میں آئے گا نا تو پھر اللہ کی نافرمانی چھوڑنا آسان ہے آج دل خود ایمان نہیں ایمان پر محنت نہیں ہوئی ہے اللہ کے سوا ہر ایک کا ڈر ہے ڈر اللہ کا نہیں ہے کیمرے سے ڈرتا ہے کیمرے حکومت نے رکھے ہیں وہ کیمرے میں آ جائے گا اور یہاں تو اللہ اس کے ساتھ ہے قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے انسان کو پیدا کیا ہے اور میں انسان کی شارت سے زیادہ قریب ہوں اور یہ بھی کہتا ہے اللہ اللہ ہر جگہ میرے ساتھ ہے پھر بھی گناہ کرتا ہے اندر نہیں ہے اس کو اس فکر اللہ کے راہ میں نکلو اور اپنے ایمان پر محنت کرو اتنا ایمان دل میں آ جائے جو ہمیں حرام سے روک دے اور جو جو ایمان ہمیں اللہ کے حکموں پر کھڑا کر دے آسان ہے سرون دین آسان ہے کس کے لیے جو محنت کر کے اپنے اندر پیدا کرے طاقت تب ورنہ مشکل جیسے سائیکل والا سائیکل چلانا نہ سیکھے تو سائیکل چلانا مشکل اور اس کو چلانا سیکھ لے تو آسان آج ہمارے لیے دن سے مشکل صبح نماز پڑھنے اٹھنے مشکل ہو رہا ہے کیوں اندر نہیں ہے ایمان کی طاقت تو اندر نہیں ہے نفع نقصان کا یقین اندر نہیں ہے کہ میری نماز کے چھوڑنے پر میرا کتنا بھاری نقصان ہوگا ہاں تمہارے جوان بچے جب اسکول میں اسکول کے امتحانات آتے ہیں نا تو صبح چار بجے اٹھ جاتے ہیں رات کو تمام میزوں سے پڑھتے ہیں کہ وہ سامنے نتیجہ ہے کہ ناپاس ہوں گا تو میرا سال بیکار ہو جائے گا تو وہ ڈر کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا تو میری آخت برباد ہو جائے گی وہ انسان کو نماز ہی وقت میں خود اٹھائے گا یہ کہ آنکھ نہیں کھلتی جھوٹ بولتا ہے اس کو چار بجے ساڑھے چار بجے پانچ بجے بس پکڑنی ہوتی ہے تو کھل جاتی ہے بولو پانچ بجے آنکھ کھلتی ہے اس کی کیونکہ بس بس میں جانا ہے نہیں جاؤں گا تو نقصان ہو جائے گا ویسے میں دوستوں جب ادری ایمان ہوگا اللہ کا ڈر ہوگا کہ نماز میری چلی جائے گی تو وہ تو پانچ بجے آنکھ کھلی جائے گی پھر آدمی جاگے گا نہیں جلدی سو جائے گا کہ بھائی میری نماز جائے گی اب کتابوں میں آتا ہے لئی سے تفریح تو کتنا ہو تفریح تو پھر لوں گا کہ آدمی دیر سے اٹھتا نہیں ہے آدمی دیر سے سوتا ہے جس کے نتیجے میں صبح جلدی اٹھتا نہیں ہے وقت پر سو جاؤ وقت پر اٹھ جاؤ نماز پڑھ لو تاجر پڑھ لو کوئی مشکل نہیں ہے اور جس دن سے مسلمان نے دیر سے اٹھنا شروع کیا ہے اسی دن سے وہ برکت سے محروم ہو گیا ہے اللہ کے نبی کا فرمان ہے میری امت کے لیے سویر پنے میں اللہ نے برکت رکھی ہے جلدی اٹھنا جلدی میں جلدی اٹھنے برکت ہے اور آج بھی وہ قومیں جو مسلمان نہیں ہیں لیکن وہ صبح سویر اٹھنے کے عادی ہیں ان کو آج بھی دنیا زیادہ ملتی ہے برکت ہے سویر پن میں برکت ہے اب یہ سویر پن کو صبح جلد اٹھتا نہیں ہے اور پھر شکایت کرتا ہے یوں یوں تو نے راستہ ایسا اختیار کیا ہے برکت ہی نہیں ہوگی اسی لیے بھائیوں تبلیغ میں نکل کر یہ تمام بری عادتیں چھوڑنے کی ایک مشق ہے چار مہینے آدمی جائے گا نا جماعت میں تو چار مہینے صبح سویرے اٹھے گا نماز پانچ وقت کی نماز پڑھے گا وہ اور صبح کی نماز کے لیے سویرے اٹھے گا پھر اگر امیر صاحب کی امیر صاحب کی بات بات مانے گا نا تو پھر میرے دوستوں تحجد میں اٹھے گا سمجھدار جو امیر ہوتے ہیں نا وہ اپنی جماعت کو فضائل صورت فضائل کے نام تحج کی نماز میں کتنا فائدہ ہے اور کتنا نفع ہے تو کیا ملے گا وہ اتنا سمجھاتے ہیں کہ اسے تو انسان کی تو فطرت ہے کہ انسان کو جہاں بھی نفع ملے گا وہ جائے گا ہاں تو جب تحجد کی دفعہ کو سنے گا تو پھر اندر دائیا پیدا ہوگا وہ کہے گا امی صاحب کو امی صاحب ذرا مجھے اٹھا دینا تعجد میں تحجد کے لیے کہنے کی حکم نہیں ہے لیکن ہاں تحجد پڑھے اس کے لیے ترغیب دینے کی بات ہے جہاں تک کہ خود کہے ہم ہم نے بہت بہت کچھ بھی تو جوانی میں یہ بات سب دیکھی ہے کہ بچے خود کہتے تھے کہ امی صاحب ہم ملا اٹھا دینا اچھا بھائی بھائی میں ایک آدمی طے ہو جاؤ کون اٹھائے گا ساتھیوں کو ہم آدمی طے کرتے تھے وہ اٹھاتا ہوا ہم اس سے بھی کہتے تھے اٹھ جائے تو ٹھیک ہے نہ اٹھے تو زبردستی مت کرنا لیکن ماشاء اللہ ایک شوق پیدا ہو جاتا ہے جماعت میں نکلنے کے بعد مسواک کا ذرا فضل سن لیتا ہے مسواک کہ جو مسواک سے مسواک کر کے نماز پڑھے گا اس کی نماز میں ستر گنا صاحب بڑھ جائے گا مسواک پابندی سے کرے گا موت کے وقت سے کلمہ نصیب ہو جائے گا جب یہ دو چار فضی سن لیتے ہیں نا تو وہ دوسرے دن مسواک مانگتے کہ مسواک کا ملے گا اور ہم تو یہاں رکھتے ہیں وہ یہاں رکھتے ہیں ہاں فضائی میں اس میں بھائی میرے عزیز ہو چار مہینے جب آدمی نکلتا ہے نا تو ایمان میں ایک طاقت پیدا ہوتی ہے انسان میں ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور پھر انسان نے اپنی غلط زندگی جو گزاری ہے اس کا اس کو ندامت ہوتی ہے کہ میری زندگی کہاں گزر گئی پھر آدمی جب اندر یقین بنتا ہے تو وہ جو گھر میں ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا وہ پانچ وقت کی نماز پابندی کر کے چار مہینے جب گھر آتا ہے نا تو وہ گھر پانچ وقت کی نماز اور اس کے ساتھ تاجد پڑھتا ہے پھر اسے احساس پیدا ہوتا ہے میں نے غلط کیا ہے وہ نظام الدین میں ایک مرتبہ ایک جو لگا کر آیا چار مہینے لیکن وہ صبح اور دروازوں کے بعد بہت رو گئے روتا رہ رہے تو ہمارے ماں عمر صاحب تھے انہوں نے اس کو دیکھا کہ بچہ روتا کیوں نہیں زبان تو ماں نے اس کو بلایا کہ بیٹا تو روتا کیوں نہ کیا بات ہے کیا تکلیف تم کو تو اس نے کہا مجھے کوئی تکلیف نہیں پڑی کیوں ہوتا ہے کہ بولے صاحب میں تو ٹیلر ہوں اور ٹیلنگ کے ٹیرنگ کے زمانے میں لوگوں کا جو کپڑا بچتا تھا میں نے واپس نہیں کیا ہے مجھے یہ ڈر ہے قیامت میں میرا کیا ہوگا ان کا کپڑا میں نے لے لیا اسی میں روتا ہوں اور یہ میرے کپڑے وہ بھی اسی اسی اسی کے اسے میٹھا کہوں گا ضرورت تو وہاں نے اس کو اپنے پاس بلایا اور پھر اپنے پاس ایک کرتا اپنا نکال کر دے لے یہ جوڑی میں تجھے دیتا ہوں جو تیری غلط ہے نا اس کو اتار دے اس کو پہن لے پھر کہا دیکھ ابھی تو گھر جائے گا نا اپنا اپنے دکان پر کھولے گا ہی دکان بھی کھول اور دکان پر تیرے جو گھر گھاتے پہلے کے گھر جو آئیں گے تیرے پاس ان سے کہنا کہ بھائی دوستو میں جہالت کی زندگی میں تھا تمہارا کپڑا بچا ہوا میں نے تم کو واپس نہیں کیا ہے یا تو اس کو لے لو اس کے پیسے لے لو میں تمہیں پیسے نہیں دیا ہوں وہ لیں گے نہیں پیسے تیرے پاس سے وہ تو جب معاف کریں گے اور جب معاف کر دیں گے تو تیرا مسئلہ ہو جائے گا اس کے سمجھ بات آ گئی گیا اپنی دکان کھولی وہ تمام جتنے گراہک اس کے تھے وہ آتی گئے اس نے وہ معافی مانگی بھائی دیکھو میں جماعت میں گئے جانے سے پہلے میرا حال ایسا تھا اور تمہارا کپڑا میں نے واپس کیا نہیں ہے اور مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا اس لیے میں تمہارے کپڑے کے پیسے جو تم جو کہو میں دے دوں تمہیں لے لو تو کسی نے پیسے لیے نہیں سب نے کہا ہم نے بھی معاف کر دیا وہ بھی جو تھے وہ بھی کہ بھائی آدمی کتنا سدھر کے آ گیا ہے اور اس کے پاس سلانے والوں کے اور بڑھ گئے جتنے سلاتے تھے وہ تو ہے اور نئے نئے گھر گائے کہ ہمارے بھی کم ایسی ہو تو میرے بھائیوں آدمی میں شور پیدا ہوتا ہے پھر آدمی اپنی زندگی کے رخ کو ٹھیک کرتا ہے اس تبلیغ کی برکت سے بہت سے مالداروں نے بیس بیس سال کی زکات ادا کی ہے تیس تیس سال کی نمازیں ادا ہوئی ہیں آدمی جماعت جانے کے بعد توبہ کی تو توبہ تو اپنی جگہ پر ہے لیکن جو نمازیں قضا کی ہیں وہ نماز قضا معاف تھوڑی ہوگی اسے تو اسے قضا کرنی ہی پڑے گی حال میں تو بعض لوگوں نے تیس تیس سال کی نمازیں قضا کی ایک افریقہ سے یہاں وقت لگانے آئے چار مہینے چار مہینے لگائے اندر پیدا ہوا کہ زکات فرض ہے تو افریقہ جانے کے بعد وہاں سے یہاں اسپیشل آئے مفتی صاحب کے پاس پوچھنے کہ میں اٹھارہ سال سے میں تو مالدار ہوں اور میں نے زکات ادا نہیں کی میں کیا کروں اس کی کیا شکل ہے مفتی صاحب سے پوچھنے آئے مفتی صاحب نے ترتیب بتایا کہ یہ یہ ترتیب ہو سکتی ہے تو اس نے اٹھارہ سال کی زکا جا کے ادا کی زندگی میں جب میرے دوستوں دل دل میں جب ایمانی نور پیدا ہوتا ہے اور آخرت کا فکر پیدا ہوتا ہے آج معاف کرنا ہم میں سے ہر ایک موت کو بھلا ہوا ہے کہ مجھے مرنا ہے اور اللہ کے سامنے مجھے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے روزانہ اللہ تعالیٰ نماز کی حرکات میں یاد دلاتے مالک یوم الدین روزے جزا کا مالک ہے کیا مطلب کہ مجھے ایک دن مر کر اللہ کے سامنے حساب دینا ہے یہ اندر جب آ جاتا ہے تو پھر آدمی کی زندگی کا رخ ہو سکتا ہے اور جتنا دن دین زندگی میں لاؤ گے اتنا اللہ تمہاری مصیبتوں اور پریشانوں کے دروازے بند کرے گا اور اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھلیں گے اور گھروں میں برکتوں کے دروازے کھلیں گے زندگیوں میں الفت اور محبت کی زندگی مل جائے گی دنیا بھی ہماری سلامتی والی بن جائے گی اور موت کا دن خوشی کا دن ہوگا زندگی صحیح گزارتے گزارے جب موت آئے گی تو موت کا دن خوشی کا دن ہوگا قبر میں اللہ تعالی شان ہو میرے دوستوں میٹھی نیند سنا دیں گے جو آتا ہے جو دنیا میں دین زندگی گزار کے جاتا ہے اور جب وہ مرتا ہے قبر میں سلایا جاتا ہے تو قبر میں دو فرشتے آتے ہیں اور آنے کے بعد وہ کہتے ہیں نم کرنا ہوتے لہر وہ سو جا جیسے دلہن اپنے کمرے میں سوتی ہے کوئی اسے نہیں اٹھاتا تجھے بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں اٹھائے گا اب سو جا دنیا میں ہم تجھے سوتے کو جگاتے تھے فجر کی نماز کے لیے تو تو نماز پڑھ کے آیا ہے اور تو اپنی زندگی کو صحیح کر کے آیا ہے اب ہم تجھے کہتے سو جا اس کی نیند قبر میں پوری ہوگی یو آتا ہے ایمان والا اور اللہ کا وہ بندہ جو اللہ کی بندگی تاپ کے ساتھ دنیا سے گیا ہے وہ قبر میں سوئے گا اور جب حشر میں سور گی تو یہ اپنے سر کے سر سے مٹی جھاڑتا اٹھے گا اور کہے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھتا اٹھے گا جو پڑھتے جو جب رات کو سوتے ہوئے کلمہ پڑھ کے سوئیں گے نا ان کو وہاں کلمہ پڑھ کے اٹھنا نصیب ہوگا ہاں اپنی راتوں کو عبادت کی راتیں بناؤ گناہوں کی راتیں نہ بناؤ عشاء کی نماز با جماعت پڑھو پھر ادھر ادھر کی باتوں نہ لگو گھر جا کے سو جاؤ اللہ آدھی رات کا ثواب آدھی رات کی بات کا ثواب دے گا فجر کی نماز کے لیے اس کا جماعت سے نماز پڑھو گے مسجد میں آ کر تو پھر آدھی رات کا ثواب پھر دے گا پوری رات اللہ کے ہاں بندگی میں تم نے گزاری وہ لکھا جائے گا فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑی عشاء کی نماز بھی جماعت سے پڑی اور سوتے ہوئے اللہ کی یاد کر کے سو گے ذکر کرتے ہوئے سو گے تو یوں آتا ہے جب مسلمان اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سوتا ہے نا تو رات کے کسی حصے میں جب بھی اس کی آنکھ کھلے گی جو دعا مانگے گا اللہ قبول کر لے گا اپنی زندگی کو صحیح بناؤ آسان ہے رخ پر یہ زندگی سے مسئلے حل نہیں ہوں گے جو ہم گزار رہے ہیں چاہے کتنے تم مالدہ بن جاؤ زندگی صحیح رخ پر لاؤ اللہ کے نبی والی زندگی سنت والی زندگیوں پر آؤ گے اس کی برکتیں اور اس کی سکون اور چین اور اس سے محبتیں جو اللہ نے رکھی وہ مل جائیں گی اور دنیا بھی بنے گی آخر بنتا ایسا تو آخر بنے گی آپ آپ, آپ ایک نماز کو دیکھیے کہ پانچ وقت کی نماز اگر آدمی با جماعت ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نماز کی برکت سے سب سے پہلے اللہ اس کی روزی کا مسئلہ حل کرتا ہے کہ اس کی روزی کی تنگی کو دور کرتے ہیں نماز نماز پڑھی اس میں نماز کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے گا نماز کی پابندی کرنے پر قیامت کے دن اللہ نام اعمال دانے ہاتھ میں دے گا جو جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ ہوگا نماز کی پابندی کرنے کی بنا پر اللہ پولیس خیرات پر سے بجلی کے لیے گزار دے گا چلو اور اللہ تعالیٰ شاہ ہو اس نماز کی برکت سے اپنے فضل و کرم سے اسے جنت میں داخل کر دے گا پانچوں مسئلے نماز میں جو نماز ہم پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور بھاگ کے دور پہ پڑھ رہے ہیں نماز بھاگ کے دور پہ پڑھنے کی چیز ہے نماز تو اطمینان سے پڑھنے کی چیز ہے اطمینان سے پڑھو اور یقین کے ساتھ پڑھو کہ میں نماز پڑھوں گا اور اللہ کا فریض ادا کر کے میرے نبی نے یہ بات کہی ہے کہ فرض نماز کے بعد آدمی کی دعا اللہ قبول کرتا ہے میرا اللہ میری دعا قبول کرے گا اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی ضرورتوں کو فرض نماز کے بعد اللہ سے مانگا کرو حضرت سے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ ہی حضرت ہیں نماز پڑھیے صحیح کریے نماز کو اللہ سے اپنے معاملہ ٹھیک کیجئے اور اللہ کے سے معاملہ ٹھیک کرنا کوئی مشکل نہیں ہے اللہ تعالیٰ تو اپنے گنہگار بندہ جب اس سے توبہ کرتا ہے تو اللہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ اسے معاف کر دیتے ہیں اور توبہ کرنے کا ثواب الگ دیتے ہیں کہ میرے بندے نے مجھ سے توبہ کی ہے وہ تو خوش ہو جاتا ہے یہاں تک کہ گنا کیا توبہ کی پھر گنا کیا پھر توبہ کی پھر اللہ کر وہ اللہ پھر کہتے ہیں تم ستر مرتبہ بھی توبہ کرو گے میں تمہاری توبہ کو توڑوں گا وہ تو اتنا رحیم ہے اس لیے میرے بھائی ہو اللہ کے لیے کہہ رہے ہیں ایک محنت ہے جو محنت ہمیں صحیح زندگی پر لائے گی اگر نبی والی محنت میں لگاؤ گے وقت تو اللہ نبی والی زندگی دے گا نبی والا سوچ و فکر دے گا نبی والی راتوں کو جا کر اللہ سے مانگنے کی مز و شبت دے گا خدا کی مخلوق کی خدمت کرنے کا حوصلہ جذبہ دے گا اور اللہ تعالیٰ دنیا میں عزت کی زندگی دے دے گا نبی والی محنت سے نہیں آئے گی میرے بھائیوں اس لیے آپ سے کہہ رہے ہیں یہ دنیا کمانے کے ہم نہیں آئے یہ تو ہماری ضرورت ہے اللہ نے امتحان کے لیے پیدا کیا دنیا کو ہماری زندگی آخرت ہے آخرت ہے اور اللہ نے ہمیں آخر کے لیے پیدا کیا ہے اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے اللہ نے خبر دی ہے اب دنیا خلقت لکھوم دنیا کو تو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے دنیا پیدا تمہاری کی ہے وان تم خود تمہیں لیکن اللہ نے تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا ہے تم اپنی آخرت بناؤ آخرت بنانے کے معنی کیا ہے میرے دوستوں ملنگ بننے کو نہیں کہا جا رہا کاروبار مت کرو شادیاں مت کرو یہ نہیں کہا جا رہا تمام ضرورتیں پوری کرو لیکن اللہ کے حکم کے مطابق کرو وہ زندگی میں لانا ہے ہاں وہ آ جائے گا مسئلہ حل ہو جائے گا میرے بھائیوں اور آسان ہے اللہ کا شکر ہے ہزاروں لاکھوں انسانوں نے اپنی غلط زندگی میں جو چھوڑی ہے اللہ کی راہ میں نکلنے کے بعد ان کی زندگی میں ایمان آیا خوف خدا آیا تو میرے بھائیوں ان کی زندگیاں صحیح رخ پر آ گئی جوانوں نے جوانوں نے جب اللہ کے راہ میں وقت لگایا اور صحیح وقت لگایا تو میرے بھائیوں ان کی زندگی سے یہ فیشن پرستی کی لانت خدا نے دور کی اور نبی کی سنت پر زندگی میں انتہا فرما دی اور عزت دی خدا نے اس لیے بھائی ہو آپ ہماری گزارش ہے اللہ نے ہماری دنیا اور آخت بنانے کی میں زندگی ہے اس میں لگو بہت لگاؤ میں آپ سے ایک ہی بات کہہ سکتا ہوں کہ میدوں سے بتاؤ ہم ایسی نافرمانی کی زندگی گزارتے ہو بھی اللہ ہمیں بھوکے نہیں مارتا ہمیں کھلارا ہے جب ہم اللہ کے راہ میں نکلیں گے اللہ کے دین کی محنت کریں گے ہم میں اللہ کی اطاعت آئے گی ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ مانگیں گے تو اللہ میں بھوک ڈھوکے مارے گا نہیں اللہ ہماری دنیا کی ضرورتیں بھی آسان کر دے گا اسے سشیل سب طے کرو کہ انشاءاللہ دین کی محنت میں زندگی لگائیں گے اور اللہ کے نبی والی محنت کو موتک کریں گے کرو گے اپنے لیے کرو ہمارے لیے نہیں اور اللہ کے دین ہمارا محتاج نہیں ہے دین کے ہم محتاج ہیں ہاں اور اس کے لیے شیطان ہمیشہ تمہیں یہ کہے گا ابھی نہیں پھر دل میں ایک بات آئے گی نا تو کیا کہے گا ابھی نہیں پھر نہ بھی کہے گا مت جاؤ جائی ہو لیکن پھر اسی پر ٹالتا رہے گا وہ چلواتا رہے گا اور اگر اللہ کی بازار اللہ کے وعدے ہیں کہ میرے بندے اگر تم میری طرف ایک بارش بڑھے گا تو میں تیری طرف ایک ہاتھ بڑھوں گا تو ایک ہاتھ آئے گا میں دو ہاتھ آؤں گا تو میری طرف چل کر آئے گا میں دوڑ کر لے لوں گا اللہ یہ کہتا ہے تو آ تو صحیح اپنے آپ کو میری طرف لا میرے بھائیوں آپ اللہ سے ہماری گزارش ہے اللہ کا شکر ہے جن کے جن کے کے جن جن, کو اللہ نے یہ بات سمجھا دی آج بھی ہمارے بہت سے بھائی ہیں جو دکانیں بند کر کے جماتے جاتے ہیں اور انہیں اللہ نے کبھی برباد نہیں کیا نہیں کیا بلکہ اللہ کے دین کا کام کرو گے تو اللہ تمہاری ضرورتوں پوری کرے گا آپ ذرا سوچ لو ایک پبلک تو سب ہے لیکن جو گورنمنٹ سروینٹ ہے جن جن کو اللہ جن جن کو گورنمنٹ نے اپنا اپنی ملازمت دی ہے وہ اپنی اپنی ملازمت کو میں دوستوں ادا کرتے ہو ملازمت پوری کرتے ہیں تو گورنمنٹ ان کی ضروریات کا خیال کرتے ہی نہیں کرتی ارے بولو کرتی ہے آفس کی تو آفس دیتی ہے گاڑی ہے تو گاڑی دیتی ہے اور بہانہ ان کو تنخواہ دیتی ہے اور تمام ضرورتیں بھی انتظام کرتے کیوں کہ گورنمنٹ نے جو ذمہ داری دی وہ پوری کر رہے ہیں اللہ نے اس امت کو دین کی دعوت اور رپے کرنے کی بلند کرنے کی محنت دے کی ذمہ داری دے کر دنیا میں بھیجا ہے یہ اللہ کی جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو جب ہم ادا کریں گے تو اللہ اپنے تمام وعدے پورے کرے گا ہماری ضرورتوں کا کو اللہ آسانی سے پوری کرے گا یہ لوگ کہتے ہیں اس اپنے والے پیسے کہاں سے لاتے ہیں کہاں سے لاتے ہیں کوئی نہیں کہتا بچوں کو کون کھلاتا ہے تو تم کیا کہتے ہو میرے بچے ہیں میں کھلاتا ہوں میرے پاس کھلاتا ہوں دن کس کا ہے دن کس کا ہے میرا ہے اور جب میرا دین ہے تو دین پر میں ہی لگاؤں گا اپنی جان مال اور کیا ہم اپنی جان مال اللہ کے دین پر لگائیں گے تو اللہ میں فقیر کر دے گا بھکاری نہیں بڑی قدر کرنے والا ہے ہمیں ہاں ہم اور آپ کسی کو میرے دوست کسی موقع پر کوئی چیز احسان کرتے تو زندگی پر یاد کرتا ہے اللہ تو بڑے کریم ہیں کہ میرے بندوں نے میری جی ذمہ داری میں اپنی جان مال کو لگایا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو میرے دوستوں کئی گنا واپس کرے گا لو اس لیے میرے بھائیوں یہ ہے سب غیب میں ہے ضروری ایک مطلب دین پر لگاؤ اپنے آپ کو اور دین پر اپنی اپنی محنت کرو نمازوں کے اہتمام نماز سیکھو اور محدود اور دین کی ضروری علم سیکھو جہاد کے حض میں یہ نہ گزارو یہ تمام سیکھنا ملے گا یہ بڑوں کا مدرسہ ہے ایمان نماز چوبیس گھنٹے کی سنت کے مدد زندگی گزارنے کا جذبہ یہ سب میں دوستوں اللہ کی راہ میں نکلنے کے بعد اللہ کا فرماویں گے اور پھر انشاءاللہ گھر آ کر نماز اعمال نیک زندگی گزارنا بھی آسان ہو جائے گا اور اللہ کی مدد کے ہم مستحق بن جائیں گے کسی میرے بھائی کل جماعتیں جا رہی ہیں وقت وقت لگانے میں ادھر ادھر مت دیکھو ادھر ادھر تو کام ہی کام ہے مخلوق ہی مخلوق ہے اور شیطان جب بھی جانے کی طے کرو گے تو شیطان کام لا کے رکھ دے گا سامنے یہ کام یہ کام یہ کام یہ کام اور یہ کام بنانے والی اللہ کی ذات ہے اللہ کے بھروسے میں کسی چیز کو چھوڑو گے اللہ تمہیں اس سے بہتر عطا فرماوے گا اور اللہ کی مدد دیکھو گے مسائل کا حل ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے مسائل کا حل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے جب اللہ کے دین کی مدد اور محنت کے لیے اپنے آپ کو آگے بڑھاؤ گے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرماویں گے اس میں بھائیو سب کے سب طے کرو کہ کل پر پرسوں پر نہیں کل ہی جانا ہے اور نقد جانا ہے نقد جائیں گے اللہ کی نقد مدد دیکھیں گے اور اللہ کے دین پر ایک روپیہ لگاؤ گے اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر تمہیں دے گا تم نے لگایا ہے کسان ایک من گیہوں زمین میں ڈالتا ہے اللہ اپنی قدرت سے ایک من گیہوں کو ٹن کے حساب سے واپس کرتا ہے ہاں ہم اللہ کے دین پر لگائیں گے اللہ سے لینے کا راستہ یہ ہے اللہ تعالیٰ ایک کا دس تو کم سے کم ہے سات سو گنا بڑھا کر نہ دے گا اس لیے بھائیوں آپ اللہ سے ہماری گزارش ہے بیٹھے رہو آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے زبردستی نہیں ہے لیکن آپ ہمارے بھائی ہیں آپ ہمارے بھائی ہیں ہمیں آپ سے محبت ہے تعلق ہے دین کی دین کو زندگی میں لانا کتنا ضروری ہے اور دین زندگی میں لانے پر ہماری دنیا اور آخر کی مشکلات کا حل ہے میرے بھائی ہو اس لیے اللہ کی راہ میں نکلنے کی ترتیب بناؤ گے تو اللہ آسان کر دے گا اور اللہ تعالیٰ تمہاری دنیا اور آخر بنا دے گا اس لیے تھوڑی دیر بیٹھو سوچو ہاں تھوڑی دیر سوچو کہ جو کام میں چاہتا ہوں میرے کام یہ ہیں جن کاموں سے میں نہیں جاتا اگر میری موت ابھی ہو گئی میرے کام کون کرے گا وہ کام تو رکنے کے نہیں ہے وہ تو میرے بغل ہونے والے ہیں میں اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کی محنت کے لیے جاؤں گا تو اللہ میرے کام روکے گا نہیں بنا دے گا میرے بھائی اللہ کی نبی کی دعائیں اللہ کی نبی کی دعائیں حضور نے اپنی زندگی میں دعا مانگی اللہ منصور من دین محمد اے اللہ جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرے اس کی تو مدد کر تو اللہ کے نبی کی مقبول دعائیں ہمارے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ بہت مدد کرے گا اور انشاءاللہ کچھ دنوں کو تھوڑی قربانی دو گے نا تو اللہ اس قربانی کو ضائع نہیں کرے گا ہاں اسی بھائی دوستوں بیٹھے رہو اللہ سے دعا مانگتے رہو ہمت نہیں ہو رہی اللہ سے مانگو کہ اللہ مجھے ہمت دے اور ہاں، اور اللہ ہے کہ ایک مسلمان کو تیرے نبی کیا امتی ہے اسے تیرے نبی والی ذمہ داری اور دین کی محت میں جان مال لگانے کی توفیق دے ہمیں بھی دے انہیں بھی دے دعا مانگتے رہو گے اور بیٹھے رہو گے تو اللہ محروم نہیں کرے گا اٹھ کر جانے کی چزہ نہ بناؤ سوچو اور اپنے بارے میں سوچ کو کچھ ترتیب بناؤ اللہ تعالیٰ آپ سے آپ کے لیے آسان فرما دے گا لہذا بیٹھے رہو اور جن اللہ کے بندوں کے دل میں اللہ نے بات ڈالی ہے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کی مدد یقینی ہے میں جاؤں گا میرا اللہ میری مدد کرے گا اس بنیاد پر میرے دوست اللہ پر نگاہ کرو اور اللہ پر نگاہ کرے ایک چھوٹا بچہ ماں کے سام ماں ماں بیٹھی ہوتی ہے نا تو چھوٹا بچہ بھی ہمت کر کے کھڑا ہوتا ہے کہ میری ماں مجھے سنبھال لے گی اللہ تو ماں سے بھی زیادہ اپنے بندوں کا محدود مہربان ہے اگر اللہ کے بھروسے میں کھڑے ہو جاؤ گے تو اللہ تمہارے مسائل کو تم سے زیادہ جانتا ہے تمہاری پریشانیوں کو سب کو جانتا ہے لیکن تم نے اللہ پر نگاہ کر کے کھڑا کھڑے ہوئے تو اللہ کہے گا میرا بندہ میرے پر بھروسہ کیے گھر کھڑا ہے اللہ اپنی مدد کے ہاتھ بڑھائے گا اس لیے دوستوں کھڑے ہو کے بولنا شروع کرو کہ چار چار مہینے کے لیے کل اللہ کے راہ میں جانا ہے اور اللہ کے دین کی محنت کے لیے قربانی دینا ہے میرے نبی نے اپنی پوری جان مال لگائی پیٹ پر پتھر باندھ کر بھی دین کا کام کیا ہے مجھے پیٹ پر پتھر باندھنے کی حاجت نہیں ہے میں تھوڑی سی اپنی چاہتوں کا آگے پیچھے کر کے اللہ کے راہ میں نکلوں گا اللہ مجھے مجھے نواز دے گا اسے کھڑے ہو کے بولے اور اپنے آپ کو پیش کریں جو پہل کرے گا وہ سب سے آگے ہوگا اور اس کے بعد جتنے لوگ کھڑے ہوں گے سب کا سواب اس کو ملے گا کہ وہ وہ, وہ بنیاد بنا اور پہل کر کے کھڑا ہوا اور وہ دوسرے کھڑے ہونے شروع ہو کے جائیں گے انشاءاللہ اب کھڑے ہو کے بولنا شروع کرو کہ چار مہینے کے لیے کون تیار ہے بھائی دیکھو بہت سکون سے بات سنی ہے ایک بات تو سارا مجمع